ثم ثم من مضغة يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا محترم سامعین یہ سور غافر کی حکایت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اور خطبے کا آج کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ انسان کی زندگی اور یہ عمر اور زیادہ سے زیادہ زندگی ملنا یہ اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم میں سے ایک بڑا احسان اور کرم ہے انسان کو لمبی زندگی زیادہ عرصے تک دنیا میں صحت اور عافیت کے ساتھ رہنا نصیب ہو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کا کرم ہوا کرتا ہے انسان کے اوپر مختلف انسان پر مختلف مراحل اور دور گزرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا وہ خواہ من تراب اللہ رب العالمین ہی نے تم تمام لوگوں کو تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کرنے کا دو مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام جو تمہارے سب کے باپ ہیں اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اس لیے تمہاری اصل ولادت اور پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہے دوسرا معنی مٹی سے پیدا کرنے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مٹی سے زمین سے غذا پیدا کیا جس غذا کو تم نے استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد وہ غذا تمہارے اندر پیٹ میں گئی تو اس سے مختلف چیزیں اللہ نے تیار کیا اسی سے آپ کا گوشت اسی سے آپ کا خون اور اسی جو مٹی سے پیدا ہونے والی غذا ہے مٹی سے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اناج اور گندہ غذا پیدا کیا خون اور گوشت کے ساتھ ساتھ وہ نطفہ وہ مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی غذا سے پیدا کیا جس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے اسی لیے رب العالمین فرماتے ہو من تراب اللہ رب العالمین نے تم کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر ایک عرصے تک آپ مٹی سے پیدا کیے ہوئے اس مادے اور نطفے کی شکل میں تھے سو آرا تھا پھر اللہ رب العالمین نے اس کو کیا دیا خدا جمع ہوا خون ماد رحم میں جمع ہوا خون اللہ رب العالمین نے بنایا ایک عرصے تک مٹی تھے مٹی تھے مٹی سے تم کترا بنے اس کترے کے بعد پھر ماں کے رحم میں ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ فرماتے تم اللہ تعالیٰ خون جمع ہوا خون تھے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور مرحلہ کا ادا کیا وہ کیا تھا مرغا مرغا کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو پھر گوشت کے کی ایک بوٹی کی شکل میں تم رہے پھر ایک اور عرصہ زمانہ گزر جانے کے بعد ایک اور مرحلہ آیا مخرے جو کو اللہ رب العالمین نے ایک بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رکھا اور مکمل مدت پوری ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے تم کو نکالا تو انسان کے بچے کی شکل میں نکلے پھر بچہ ہی تم کو نہیں رکھا سب ملو ہوں لوگوں ہوں پھر جب بچے پیدا ہوئے سارا جسم تمہارا کمزور نہایت نرم نازک ایک اور مرحلہ آیا سم بلے تب لوگوں اشد پھر تم جوانی کو پہنچ گئے قوت اور طاقت تمہارے اندر آ گئی اور ہفتے پتے صحت مند ہاں، تم بن گئی پھر یہ جوان ہو جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے تم کو ایک حالت میں نہیں رکھا ایک عرصہ جوانی دیا پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بڑھاپے کا دور مسلط کر دیا اب تمہارے سارے جسم بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے اور نہیں اب نہ پاکے سے اٹھ سکتے ہو نہ بیٹھ سکتے ہو نہ زیادہ کھڑے رہ سکتے ہو نہ زیادہ بے تک کروٹ میں لے سکتے ہو اب ساری تمہاری چیزیں کمزور ہو گئی بڑھاپا کاری ہو گیا وہ امین کون تو ایک مرحلہ ہوا پہلے مٹی تھے مٹی سے گدا گدا سے متفا متفا سے خون کا لکھڑا خون کے لکھڑے کے بعد جمع ہوا خون خون کے جمے ہوئے خون کے بعد گوشت کا ٹکڑا پھر اس کے بعد بچے بنے جوان بنے پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں بوڑھا بنا دیا تم کو اب تمہارے اوپر یہ محلے آئے وہ مین کم میں اور تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ پیدا ہونے یا جوان ہونے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتے ہیں کبھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دیا کبھی پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی مر گیا کوئی دس بیس سال کے بعد کوئی جوانی تک پہنچا کوئی جوانی بڑھاپے تک نہ پہنچ سکا اللہ فرماتے یہ بھی ہمارا ایک نظام چل رہا ہے دنیا کے اندر پھر آخر میں ہر العالمین فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے بنایا ہے لالتا کو لوگ تاکہ اپنی پیدائش پر ذرا غور کرو فکر کرو اور اللہ العالمین کے انعامات اور احسان کو یاد کرو تو یہ انسان کی پیدائش جو ہوتی ہے ان میں بڑا مرحلہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے سمن تکون شیوخا پھر تمہیں بڑھاپے تک ہم پہنچا دیتے ہیں اور بڑھاپے تک پہنچ جانے کے باوجود بھی کوئی کم بوڑھا کوئی زیادہ اور کوئی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ رب ربلا بھی نمبر اور اتنا ہم بوڑھا بنا دیتی ہے کہ باقاعدہ بچوں والی حرکتیں پھر وہ کرنے لگتا ہے اسی لیے بڑی مسلم کہتے رہتے جب بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کسی میں دونوں کی حرکتیں ایک ہوا کرتی ہیں آپ سمجھے ذرا سوچو وہ بھی تو کن مہینے اور غریب عمر کتنے تم میں سے ایک ہاں، یعنی بچوں میں سے حرکت کرنے والا انسان بنا دیا کرتے ہیں یہ سارا مزاج اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو میرے بھائیو جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے وہ بہت ہی خوش نصیب ہوا کرتا ہے رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ابن اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو داؤ امام احمد بن اور امام بہتی رحم اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں میرے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے جس کو ابھی تک زندہ رکھا ہے اور وقت کی قدر کرے اور اس حیات مستعار سے فائدہ اٹھائے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکیوں میں اسے مشغول رکھے تاکہ انسان خسارے سے بچ جائے حضرت عمر ابن العاص عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ رمایا لا تنتہ الشیبتا فإنه نور المؤمن وما من رئیم مسلم يشیب شیبتا فی الاسلام الا قطب اللہ له بها حسنا ورفعه بها درجہ وحتى عرض او کما کارا رہسرا شام کسی کو لمبی عمر ملے اور انسان عبادت گزار ہو اپنی زندگی کو عبادت بچپنے سے جوانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے زندگی کو لگا رکھا ہو وہ کتنا اونچا مرتبہ اور کتنا اونچا درجہ اللہ رب العالمین کے حاصل کر لیتا ہے یا ایک عبادت گزار مسلمان اگر بوڑھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس کا کیا مقام مرتبہ ہوتا ہے وہ بیان کرے اللہ کی عرض اللہ تم کو شہی بتا شہید اگر تمہارا تمہیں اللہ نے زندہ رکھا اب جوانی کا مرحلہ ختم ہوا اور بوڑھے بہر ہو گئے اب اپنے سفید بالوں کو نوچ نوچ کر کے پھینکنا نہیں جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی کو ویسے ہی نکال لیتے ہیں تاکہ بوڑھا نہ معلوم ہو اور اگر نوچ باقی رہ گئی موچے سفید ہونے لگتی تو اس کو بھی نکال دیتا ہے تاکہ بوڑھا بنا دے ہو سمجھ گیا نا اور اگر سر کے بال سفید آنے لگتے ہیں تو اس کو بھی نکال دیتا ہے تاکہ بڑھاپے کے کوئی علامت نہ رہ جائے کتنی بدبختی ہے کس قدر انسان محروم ہو رہا ہے نبی قسم کیا فرماتے اگر تم آئیے کے سامنے کھڑے ہوئے تمہارے داڑھی کے مال تمہارے سر کے بال تمہارے موش کے بال اگر کوئی سفید نظر آنے لگے تو خبردار اس کو نوچ نوچ کر کے کھینچ کھینچ کر کے پھینکنا نہیں کیوں الْمُؤْمِنِ ایک عبادت گزار مسلمان کے لیے اس کے سفید بابا کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نور کو آپ نکال نکال کر کے پھینکتے جائیں پھر آگے سنو آگے ہمارا مارا مسلم یسیب فل اسلام شیبتن وطن جب بھی کوئی مسلمان مرد مومن جس نے جوانی سے اور بچپنے سے عبادت شروع کیا ہو عبادت کرتا ہوا جوان ہوا جوانی کے بعد ادھیرے عمر کو پہنچا اور پھر جب وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے آپ ساتھ بناتے ہیں ایک بار مرکز مرد مومن کے لیکن کوئی مومن وہ رات پینے والا نہیں رات راج فلمیں دیکھنے والا نہیں آر کرنے والا نہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جیوتے کرنے والا نہیں وہ مرد مومن جس نے اپنی زندگی عبادت الہی میں گزاری ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے جو سچا مسلمان ہے آپ نے ساتھ ہمارا ایسا مرد مومن اگر اس کے جسم کے ایک بار اس کے کے کے اور اس سر کے ایک بال اگر سفید ہوتے ہیں تو ایک بال کی سفیدی پر اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزیں عطا کرتا ہے سب سے پہلی چیز میرے بھائی تما حسنا ایک بال سفید ہوئے اللہ تعالیٰ ایک بال سفید اس کے چہرے پر آتے ہیں تو اس کے کے بال سفید ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے نام میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کیوں کس کا درد موبی کے گزار مسلمان کا بال ہے ہمارے بھائی ذرا بڑے کو نصیحت حاصل کریں جو اس چیز کا خیال نہیں کرتے آگے بڑا ایک اللہ تعالیٰ پہلی چیز تو یہ اس کے ایک جب سفید ہوا تو اس کی سفید کی بنا پر ایک نیکی لکھتے ہیں نمبر دو کا جتن اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس سے بڑی چیز آئے بڑا سنو تیسری چیز اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جو سب چھیل چھیل کر کے گٹر میں ڈال دیتے ہیں تینوں نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں میرے بھائی برا تو لگے گا ہمارے بھائیوں کو لیکن کتنی محرومی ہے ایک بار پر تین میں سے تین چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک گناہ مہمان ایک جنت کا ایک درجہ دینا اور ایک نو میں لکھ دی گئی میرے بھائی کے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے چہرے کے باہر داڑھی کے باہر سر کے باہر ان تمام چیزوں کو نکال دیتے تاکہ بوڑھا پر ہمیں نہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہے جو بوڑھے کے لیے بات پر عمر دیکھی جاتی ہے جب سات سال ہو گئے تو ویزا نہیں لگے گا چاہے داڑھی رکھو یا داڑھی نہ رکھو کیوں وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے پر لکھی تاریخ پیدائش کا کیا فائدہ ہوا کتنا نقصان اٹھا لیا آپ نے اتنے بڑے اللہ نبی علیہ شراب و شرام کے صحیح نہیں صحیح سننے دعوت کی روایت اور اس میں ہمیں بھن کی حضرت طرح عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس بنی کے تین بھائی آئے ایک دن میں ایک ہی دن آئے اور تینوں نے اسلام قبول کیا مسجد کے اندر اسلام کا اعلان کیا اور تینوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے نبی رہے لوگ تم نے سے کون آدمی ہو جو ان تینوں نو مسلموں کی کفالت کر لے ان کے رہنے کا انتظام کھانے کا انتظام اور ان کے اخراجات کو برداشت کرے کیوں ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے ہیں سارے لوگ خاموش حضرت طرح رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان تینوں نو مسلم بھائیوں کو ہم اپنے ہاں لے کر کے جاتے ہیں ہم ان کی کفالت کریں گے نہ میرے پاس نے تینوں کو ان کے حوالے کر دیا تینوں رہے اتنے میں نبی علیہ السلام نے کہیں جنگ کا اعلان کیا جہاد پر بھیجنے کے لیے ان تینوں بھائیوں نے کہا ہاں ہم لوگ تو نہیں ہیں نبی علیہ السلام کو پہچانتے بھی نہیں اگر تم ہم کو لے کر کے چلتے ہو نبی علیہ السلام سے کہہ کر کے ہمارا نام بھی مجاہدین میں لکھا دو اللہ رسول نے فرمایا ہاں، نے کہا چلو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے اور تینوں بھائیوں کا نام اللہ رسول نے لکھا دیا رضی اللہ کہتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ جہاد میں گئی پہلے ہی جہاد میں گئے ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا اس کو شہادت ملی بڑا بہترین واقعہ ہے حدیث صحیح حدیث اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس فرمان کو سننے کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دے دیا اگر وہ نیکیاں کرے تو کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ انسان شہید ہو گیا دو بھائی واپس آئے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جہاد کا اعلان ہوا تو ان دونوں نے کہا بھائی طرح چلو ہمارا نام سن لکھا دو نبی علیہ شام کے پاس لے گئے طرح رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے یہ دونوں نو مسلم ہیں جن کا ایک بھائی شہید ہو گیا ہے اور ابھی ہماری کفالت میں یہ دونوں بھائی پھر جہاد میں جانا چاہتے ہیں آپ ذرا ان کا نام بھی لکھ لیں نبی علیہ شام نے لکھ لیا حضرت طرح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے مرتبہ جہاد میں گئے تو ایک بھائی اور دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا اب کس صرف ایک سال واپس آیا وہ ایک عرصے تک زندہ رہا اور پھر اپنے بستر پر بیمار ایک عرصے کے بعد لمبی عمر پایا اور ایک عرصے کے بعد وہ اپنے بستر پر انتقال کیا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس کا انتظار ہوا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم ہیں اور بڑا عجیب و غریب مندر ہے جو بستر پر مرا ہے وہ سب سے پہ آگے ہے جو دوسری مرتبہ شہید ہوا اس سے پیچھے ہے اور جو پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے پیچھے ہے تینوں بھائی جنت میں اس طرح سے داخل ہو رہے ہیں میں مجھے بڑی حیرت ہوئی وطا فی کر فی کلبی شیئن میرے دل میں بات تعجب ہوا بہت حیرت کی بات ہے کہ کی سب سے آگے اس کو رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے سے شہید ہوا تھا لیکن جس سب سے بعد مرنے والا سب سے آگے اس کے دوسرے نمبر مرنے والا اس کے بعد اور سب سے پہلے مرنے والا شہید ہونے والا جو تھا وہ سب سے آخر میں میں نبی رہتا خان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو بڑی حیرت ہے بڑی تاج بڑا تاج ہے آپ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے پیچھے ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر شہید ہوا تھا وہ ہے اور سب سے آگے رشتے کا مرنے والا ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے نبی ریتا سان فرمایا کتنے کون سی حیرت ہے کیا حیرت ہے یاد رکھو اللہ سے نے ساتھ فرمایا لئی صاحب لئی صاحب اور ذرا لئی صاحب اور ذرا اللہ اکبر یاد رکھو نئی صاحب اربلا کوئی مسلمان کوئی انسان اس شخص سے بہتر نہیں ہو سکتا مال مومن یو یہ تصویر ہی وہ تحریر ہی وہ تحمید ہی وہ تقدیر ہی ہو کما تارا رہے کا سم اے میرے یاد رکھنا اس مسلمان سے افضل مسلمان اس مومن سے اور نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے دیر تک زندہ رکھا ہو لمبی عمر دیا ہو اور لمبی عمر کس لیے دیا تاکہ یہ بندہ زیادہ دن تک دنیا میں زندہ رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرے اللہ تعالیٰ کی حق کرے اور اللہ رب العالمین کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ آپ نے ساتھ بنایا جس مومن کو اللہ رب العالمین نے اے مومن سبحان اللہ کو کثرت سے پڑھے تاکہ وہ الحمدللہ خود زیادہ کہے تاکہ اللہ خود وہ کثرت سے کہے اور خوب زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تحلیل پڑھتا رہے آپ نے شاہ فرمایا اس سے بہتر خوش نصیب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دن تک زندہ رکھ کر کے دنیا میں باقی رکھ کر کے اپنی تحلیل اور تصویر اور تحلیل تقدیر کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے پہلا بھائی جو سب سے پہلے شہید ہوا شہادت کا اجر ثواب اسے ملا لیکن اس کو نوا پڑھنے کا تحلیل کا تسبیح کا اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا موقع دنیا میں بہت ہی کم ملا تھا اور جہاد کا انتظار بھی کرتا رہا رات رات جب کر کے جہاد کی راہ میں چلتا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ زندہ رہا اور زیادہ نمازیں پڑھی زیادہ روزے رکھے اور زیادہ تصبیح کو کہیں کیا ہے اسی لیے جنت میں اللہ نے اس کو سب سے آگے رکھا ہے میرے بھائیوں کتنے ساتھیوں کو دفنایا ہوگا کتنے لوگوں کی جنازہ پڑی ہوگی کتنے کو یہ بڑی خیر و نعمت کی چیز ہے اے رب العالمین کے ہاں اے بڑا اے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دینے والا یہ عمل ہے اپنے زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیکھیوں میں عبادات میں تلاوت قرآن میں اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے اگر آماد حاصل ہے رضا جوئی میں کوشش کریں آپ کی یہ لمبی زندگی اس میں گزر جائے تو آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بھرے بھری مجلس نے پوچھا یا ایھا الناس اے مسلمانوں اے ہمارے صحابیو الا اخبرکم بخيارکم تم نے نے بتاؤ سارے کام تو بڑا یا رسول اللہ آپ صحیح بتائیں کون سب سے خوش نصیب ہے آپ نے اللہ کا ساتھ فرمایا سن لو آپ فرمایا خیال رکھوں خیال رکھوں اکبر تم آمارن وہ سب تم آمارا اے میرے صحابیوں تم نے سب سے اچھا وہ مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا کیا ہو اللہ تعالیٰ سے بنا کرو یہ تمام ساتھیوں کو دے دے ظلموں آپ نے ساتھ سنایا تم نے سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ مسلمان ہو خیارکم اتبرکم آمارا جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر تم نے سب سے زیادہ لمبی عمر جس کو دیا ہو اور لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے وآسرکم آمارا سب سے زیادہ جس نے اچھے عمل کیے ہو سب سے اچھے ایک لمبی عمر ملے اور اپنی لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے سب سے زیادہ نیک آماد بھی کر لے اللہ تعالیٰ یہ دونوں خوبیاں عطا کر دے لیکن میرے بھائیوں آج لمبی عمر والے تو بہت ہے بجا بجا اللہ اکبر حق میں نیک لوگ بہت ہے اللہ اکبر لمبی عمر والے بہت ہے لیکن لمبی عمر سے فائدہ اٹھانے والے نیک آمار کرنے والے کم ہیں آج ہمارے بوڑھوں اور بوڑھیوں کا سارا وقت کس میں گزرتا ہے ٹی وی کے سامنے افسوس کی بات ہے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دیا لیکن ہم نے نعمت کو ٹھکرا دیا قرآن کی طرح دیا تصویر تحریر نہ کیا بیٹا کما رہا ہے میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے کیا جواب دے دو قیامت کے دن ہم نے کتنے تمہارے ساتھیوں کو موت دے دے کے قبرستان پہنچایا تھا اور ہم نے تم کو سیدھا رکھا تھا کیا رہی فلمیں دیکھنے کے لیے ٹی وی دیکھنے کے لیے جیوتیں کرنے کے لیے چگل خوری کے لیے میں نے زندہ رکھا تھا ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا کہ لمبی عمر دے دے تاکہ زیادہ زیادہ نیکیاں کر لو لیکن

اسی لیے اسلام بڑے بوڑھے جو معذب اور مکرم ہیں جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں ان کی عزت ان کا احترام ان کی تقریر ان کا ادب کرنا ہم تمام سماؤں کا فرق کرا دیا نبی شام امام رہی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اللہ اکبر یہ دین مسلمان کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس بھری ہوئی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ایک بوڑھے صحابی آئے اور آنے کے بعد بیچارے دیکھ رہے ہیں ادھر جگہ خالی نہیں ادھر جگہ نہیں مل رہی ہے ادھر جگہ نہیں مل رہی ہے انتظار کر رہے تھے اس موقع پر میرے ساتھ میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اے لوگوں تم بیٹھے ہو جگہ لے کر کے ایک بوڑھا مسلمان تمہارا رہا کر کے جگہ تلاش رہا ہے اس کو بیٹھاؤ اس کے لیے جگہ تو پھر آپ اپنا سن لے نہیں سمنا ملم سبھی رہنا ولم کبھی رہنا ہم میں سے وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اللہ کے رسول کو یہ بھی نہیں بنا رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوں اور ایک مسلمان آ جائے تو اس کے بیٹھنے کا انتظام نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے خصوصاً بڑوں نے اپنے ماں باپ اللہ اکبر ماں باپ کو بہت دے رب العالمین فرماتے ہیں وہ بڑا رب اللہ کا بدو اللہ اللہ وہ بلوالدین احسانا اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہو ماں باپ زمانے جب بھی ان کی خدمت ان کا ایسا کی بنا پر ان کی خدمت ان کا احترام ان کے ساتھ اس میں سب اجر و ثواب ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین شاہ فرماتے ہیں بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو فلا تقلہما اوف کبھی ان کو اس نہیں کہنا ولا تنہرہما ان کو جھڑکیاں نہیں دینا وقل لہما قولا کریما ہمیشہ عزت کی بات کرنا اور اپنے محبت اور شفقت کا بازو ان کے لیے گھر میں رکھنا اور ہمیشہ ان کے حق میں دعا بھی کرنا ان کی خدمت کرنا دیکھ بھال بھی کرنا اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا اور پھر ہم ہما کما بیانی صغیرا یہ دعا یاد کرو نبی رسول مسلم کی حدیث ہے نبی رسول رشاہ فرماتے ہیں اے لوگوں حضرت عیس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تحصیل بول کی اے فرمایا ایک مرد مومن ہوگا ہوگا من پر رہنے والا ہوگا پورے جس پر بدل اے برس کی بیماری ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا ایک درہم کے برابر اس کے جس پر برس کا دھبا ہے سفید بھی موجود ہوگی اے عمر یاد رکھنا اللہ اکبر اے عمر یاد رکھنا اے اے سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس میں جواب ذرا سنو وَلَهُ عَالِبَةٌ اے وَبِحَا وَهُوَ بِحَا اللہ اکبر اے عمر یاد رکھنا اے اس کرنی اس نوجوان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں ہے اور وہ اپنے بوڑھی اللہ کی بے انتہا خدمت کرنے والا ہے اور وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت جب کرتا ہے ماں کی بوڑھی ماں کی خدمت اور بوڑھی ماں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے اور بوڑھی ماں کا خیال رکھنے کی بنا کر اللہ اور توڑنے نہیں دیتا یہ مطلب اس نے بنا رکھا ہے اور یہ مرتبہ کیوں حاصل ہے بوڑھی ماں کی خدمت کی بنا کر اس لیے کبھی تم کو ویس کرنی نظر آ جائے تو اس سے دعائے مقصد ضرور کروا لینا جیسے ویس کرنی حج کے موقع پر عمر فاروق کے سامنے آئے اور پتا چلا کہ یہی ویس کرنی ہے فوراً ویس کرنی کو پکڑا اور کہا اے تو ہمارے حق میں دعا کر دو کہ اللہ ان دینا میرے بھائیوں کرنی کا سارا مقام اور کس بنا پر حاصل ہے آنے فرمایا مایا ہی ماں کی خدمت کرنے کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ اپنے چچا اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں اور تمام بڑے مسلمانوں جو ہم سے عمر میں جانا ہو اللہ عزت ان کے احترام کرنے کے توفیق نصیب فرمائے العالمین ہم نے جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ انہیں کر کر ان کا کر ادا کرا کرا دے جو بیمار اللہ تعالیٰ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے ان کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے العالمین ہم نے جو بھولے بھٹکے ہیں ان کو ہدایت سے نواز دے اللہ العالمین نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو اپنے اچھے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے العالمین دنیا کے اندر امارات جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کو امن و امان سے اس کا امن و امان باقی رکھیں دنیا کے اندر جس میں جتنے مسلم ممالک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امن و امان اور حفاظت میں رکھ لے اس دورہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت میں رکھے اور ان کے مددگار اور ان کے ساتھی حکام جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ نیکی کی توفیق کرنے نیکی کی توفیق اور اسلام کی پاسبانی کرنے